الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتفكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له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 ولا يأتني الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليسفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم غذاب قديم يوم تشهد عليهم ألسنتهم أيديهم أرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يمديهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق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 تاکہ میں اس کے مطابق اپنی زندگی گزار کر اس کو راضی کروں وہ اللہ کے کلام کو سنے اللہ کے کلام کو پڑھے اس پر سر دھونے یعنی اس کو اوپر غور و تدبر کرے اللہ فرماتے ہیں اللہ یتدبرون قرآن ہم اللہ کو لوگ کیا تم قرآن پاک کو تدبر نہیں کرتے غور و فکر نہیں کرتے کیا تمہارے دلوں میں تالے لگے ہوئے تو ہدایت کا پیور ہدایت اللہ کا کلام جس کے لیے کسی حوالے وغیرہ کی ضرورت بھی نہیں بھائی یہ اللہ کی طرف سے کر کرتا ہے سب سے عظیم نورانی مخلوق سب سے عظیم فرشتوں کا سردار اسلام لے کے آیا اور ساری مخلوقات میں سب سے عظیم ترین انسان کے قلب پر نازل نزل روح الامین لیکون للعالمین نظیرہ اس لیے جو آدمی طالب بن کر ان آیتوں کو سنے گا اللہ اس کا نور اس کے دل میں بھرے گا عمل توفیق بھی عطا کرے گا اور خود آپ سے ترجمے سے بھی بہت ساری باتیں سمجھ میں آئے پھر تھوڑی تفصیل سے بیان کسی کہتے ہیں کھولنے کو کہتے ہیں کھولنے کو واضح کچھ اس کی تفسیر و توضیح سے کچھ باتیں سمجھ میں آئیں نیت یہ کرے کہ اللہ کا جو کلام ہم سنیں گے جو اس میں احکام متوجہ ہوں گے ہم ان پر عمل کر کے اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل کریں پھر آدمی کو فائدہ ہوتا ہے کچھ سننے والے بہت ہوتے ہیں بدھرے لیکن وہ سن نہیں رہے ہوتے ہاں، ان کے جسم یہاں ہوتے ہیں دل دماغ کہیں اور ہوتے ہیں تو یہ اللہ کا کلام ہے آرڈر آف دا ڈے ہے ساری کائنات کا جو مالک خالق حقیقی بادشاہ دائمی بادشاہ ہے کسی بادشاہ کو زوال نہیں اس کا کلام ہے یہ پکی سچی بات ہے ذالک الکتاب لا اس لیے آدمی آیات کو نعمت سمجھ یہ بہت بڑی نعمت ہے ان کو حاصل دو آیتوں کا سیکھنا یا سکھا دینا دو اٹنوں سے کے پانے سے زیادہ قیمتی لاکھوں روپے سے زیادہ قیمتی ایک آیت کا سیکھ لینا سو رکت نفل پڑھنے سے افضل ہے عبادت بھی اس کے مقابلے میں اور دولت بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں اللہ کے کلام سیکھنے کے مقابلے اللہ میں اپنے کلام کا شوق اور رغبت نصیب فرمائے پہلے میں بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں یہ سورت النور کا رکو نمبر نو ہے نو ہے یہ آٹھواں اور نواں رکو جو ہے یہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ کی برات کے لیے نازل ہوا ہے دفعہ عرض کیا تھا کہ بھائی عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان انہوں نے سب جگہ کے حکام کو لکھ کے بھیجا کیا کہ سورہ توبہ خود سیکھو اور سورہ نور اپنی عورتوں کو سکھاؤ سورہ توبہ میں جہاد کے احکام ہیں جو کہ مردوں کی ذمہ داری ہے اور سورہ نور میں پردے کے احکام ہیں جو کہ عورتوں کی ذمہ داری ہے یہ چھ ہجری کا واقعہ ہے اس کو واقعہ عف کہتے ہیں عف کہتے ہیں جھوٹ بہتان کو بن المستلق کا ایک غزوہ ہوا غزوہ بن المستلق اس میں نبی علیہ وسلم جب غزوے میں جاتے تو امات المومنین میں قرآن اندازی فرماتے جس کے نام کا قرآن نکلتا وہ ساتھ تشریف لے جاتے اس دفعہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا قرآن نکلا وہ آپ کے ہم سفر کم عمر تھی اور کم عمر میں آپ کو پتا ہے کہ انسانوں کی جو تخلیق ہے ہم کو شروع سے پڑھ پڑھے پڑھائے تو نہیں آتے دنیا میں آ کر جانوروں کے جو بچے ہیں ان کی ساری چیزیں فطری طور پر وہ خود سیکھتے ہیں مچھلی کو سکھایا نہیں جاتا وہ خود تیرنا سیکھ لیتا فطری طور پر اس کی طبیعت میں بکری کا بچہ وہ جانتا ہے اس کی غذا کہاں پہ پیدا ہوتے انسان کا بچہ نہیں جانتا تو یہ عالم خلق ہے ایک عالم امر ہے اوپر وہاں اللہ تعالیٰ کا جو امر ہوتا ہے وہ چیز فوری طور پہ واقع ہو جاتی ہے ایسے کن یہ عالم خلق ہے یہاں تدریج ہے اللہ تعالیٰ نے یہ زمین آسمان بھی ایک دن میں نہیں بنایا چھ دن میں بنائے چھ ادوار میں بنایا ہمیں بھی جو ہے وہ ہم دنیا میں کوئی باشعور ہو کر نہیں آتے ہیں اور سمجھدار ہو کر نہیں آتے ہیں یا تگڑے ہو کر نہیں آتے بالکل کمزور سے ہوتے ہیں خود ڈھیل بھی نہیں سکتے اور پھر آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ اللہ پالتا ہے رب کسے کہتے ہیں جو چیز کو ابتدا سے اٹھائے اور اس کو درجہ بدرجہ ترقی دے کے کمال تک پہنچے یعنی تو ہمارا رب ہے یوں کمال تک تو کم عمر بھی تھی رات کے وقت میں وہاں لوگوں کے گھر میں تو واش روم نہیں ہوتے تھے سفر میں تو ویسے بھی واش روم کہاں ہوتا تو دور جاتے تھے رفع حاجت کے لیے جنگل میں تو جہاں پڑا ہوا تھا وہاں سے وہ جنگل میں گئی حاجت کے لیے وہاں ایسے ان کا کوئی ہار تھا جو ٹوٹ گیا اور ان کو احساس نہیں ہوا جب واپس پہنچی تو دیکھا میرا ہار نہیں ہے تو وہ واپس جوڑی جوڑی کہ میں وہ ہار اپنا لے ہوں اب جو ہی وہ واپس گئی تو جس حودج کے اوپر حودج کہتے ہیں محمل محمل جانتے ہیں کجاوا کجاوا ایک بہت بڑا لکڑی کا ایک بنایا جاتا ہے جو اونٹ کے اوپر رکھا جاتا ہے لکڑی ایک پالکی پالکی سمجھ جائیں گے کجاوا سے پالکی لکڑیوں کا بنا ہوا ایک کجاوا ہوتا تھا جس کے پردے کا نظام تھا اوپر بھی پردہ درمیان میں بھی پردہ تو اس کے اندر وہ بیٹھ رہتی تھی تو وہ جو جمال ہوتا تھا یعنی اونٹ وہ وہ لا کے چار چادر اٹھا کے اس کو اونٹ کو بٹھا کے اس کے اوپر رکھ دیتے اور سفر ہو جاتا وہ چونکہ ہلکا وزن ان کا کچھ نہیں تھا اس لیے جب جب نکارا ہوا کوچ کا اعلان ہوا تو انہوں نے وہ جو کجاوا تھا اسے اٹھا کے روڈ پہ رکھا اور چل پڑے اور چار آدمی اگر اٹھا رہے ہوں تو ان کو کیسے محسوس ہوگا ایک آدمی کو اگر اٹھا رہا ہو تو پھر تو مسئلہ ہے یہ تو پتہ چل جاتا تو ان کو پتہ نہ چلا اور وہ خالی کجاوا ہی لے کے چل پڑے جب یہ واپس آئی تو کافلا جو ہے وہ چل پڑا تھا جا چکا تھا آپ نے سمجھداری کا ثبوت دیا کہ قافلے کے پیچھے اب میں کہاں جاؤں میں یہیں ٹھہر جاتی ہوں جب نبی ایسا تو اسلام کو اطلاع ہوگی کہ میں نہیں ہوں تو وہ خود یہاں بندہ بھیجیں گے آگے مجھے لے جائیں گے وہ وہیں پہ بیٹھ رہے ہیں وہیں اونگ آ گئی سو گئی حضور علیہ السلام وسلم نے ایک بندہ ہمیشہ رکھا ہوتا تھا حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ جو کہ پڑاؤ سے اس فاصلے پہ قیام کرتے اور جب فاصلہ آگے جب قافلہ جو ہے آگے کو چلتا تو یہ وہاں پر آ کے اس جگہ کا معائنہ کرتے تو چیز گری پڑی نہ رہ گئی ہو کسی کی تو وہ کلیکٹ کر کے اپنے اس میں ڈال کے وہ چلتے انہوں نے آگے دیکھا تو کیونکہ دیکھا ہوا تھا پردے کی آیتوں سے پہلے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا وہ لیٹی ہوئی ہے وہاں پہ تو پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون کیوں یہ پڑھا تو ان کی آنکھ کھل گئی اب اونٹ بٹھایا اس کے اوپر ان کو بٹھایا اور لے کے جا قافلے میں پہنچی اب بات اتنی لیکن جتنے جو کفار ہیں یا منافقین کفار کو بہت کم تکلیف پہنچی ہے کفار سے مسلمانوں کو حضور کو علیہ السلاۃ والسلام کو سب سے زیادہ تکلیف میں نے ہمیشہ بتایا کس سے پہنچی منافقین جو کہ کہلاتے اپنے آپ کو مسلمان تھے اندر نہیں تھے اندر وہ مسلمانوں کی جڑیں کاٹتی آج بھی بہت جو کہلاتے تو مسلمان ہیں ان کی ہر حرکت اسلام کی بہت کے لیے میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہیں بے حیائی پھیلا رہے ہیں اور بے دینی کی دعوت دیتے ہیں ٹھیک ہے دین سے لوگوں کو دور کرتے ہیں تو اب اس کے عام طور پر جو منافق تھے یہ مسلمانوں کے قافلے سے تھوڑا سا الگ ہو کے تاکہ اپنی یہ باتیں فضول وہ وہ کر سکیں رہتے تھے ساتھ چلتے تھے لیکن ساتھ چلتے ہوئے بھی اللہ رہتے اس نے جو ہے نا تومت لگانا شروع کر یہ تو بچی نہیں ہوگی اور یہ بھی جو ہے نا اس سے بچا نہیں ہوگا ٹھیک ہے اب نہ کوئی دلیل نہ کوئی بات اور تومت کس پہ لگا رہا ہے جو کہ سیدہ کائنات ہاں؟ اب وہ پھیلانا شروع دیکھو یہاں سے پروپوگنڈے کا اثر اثر اس نے جو ہے وہ مشاغبہ کہتے ہیں پروپیگنڈے کو اردو میں مشاغبہ شور شغب مشاغبہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا اچھا جو سادہ لوگ مسلمان یہ جو سادہ لوگ مسلمان اللہ ان سے ہی بچائے ان کو خود عقل تو ہوتی نہیں ہے کسی عقل والے کی بات مانتے بھی نہیں ہیں اور وہ جو پروپیگنڈا ہوتا ہے اس کے پیچھے چل پڑتے ارے بھائی تو تمہیں اللہ نے عقل دی ہے پہلے جان شان چھان لو پھٹک لو پھر اس کے بعد بات کو اپنا ان میں منافقین تو سارے جو ہے وہ اس بات میں تھے لیکن جو صحیح مومن تھے پکے اور ان میں ایک بدری بھی تھے یہ تین آدمی بھی اس پروپوگنڈے کا شکار ایک ہے حضرت ہمنا رضی اللہ عنہ حضرت مستا رضی اللہ عنہ اور حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ یہ تین آدمی بھی اس پروپوگنڈے کی ضرورت اور یہ بھی اس لیے بھی اللہ نے دکھانا تھا کہ بھائی کوئی بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ پروپوگنڈے کا اثر لے سکتے ہیں انہوں نے بھی یہ کرنا شروع کرنا اب جس وقت وہ وہاں پہنچی ان کو پتہ ہی خبر ہی نہیں باہر پبلک میں کیا ہو رہا ہے وہ گھر پہنچی اور بیمار ہو گئی انہوں نے کہا جی میں جب نبی اسد اسلام کا بھی التفات نہ دیکھا کہ میری طرف جو پہلے سے وہ التفات کرتے تھے ایسا نہیں ہے اب کے بیٹھتے ہیں بیوی کے پاس میاں ٹھیک ہے تو اس کا انداز اور ہوتا ہے تو وہ والا انداز بدلا ہوا تھا تو میں نے کہا میں گھر چلی اپنے چلی جاتی ہوں وہ فرماتی ہے میں چلی گئی وہاں پہ اب اب ان کو خبر ہی نہیں ہے ادھر جو ہے ساری امت پریشان ہے حضور علیہ والسلام بھی پریشان ہے ان کے اس کی وجہ سے آج بھی دیکھو جو بوتان باندھتے ہیں یہ آج کی بات نہیں ہے یہ انسانوں کی سرشتی میں رہا ہے ہمیشہ سے جتنے کھوٹے انسان ہوتے ہیں وہ پھر اپنے مقصد کے لیے اپنے مقاصد چھوٹے چھوٹے مقاصد کے لیے وہ پروپوگنڈا غلط کرتے ہیں اب ایک رات کو وہ رفع عادت کے لیے ام مستہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو کہ مستہ کی ماں ہیں وہ چونکہ رشتے دار تھی ان کے ساتھ حاجت کے لیے جا رہی تھی واپسی پہ ان کا پلو پلو کپڑا ان کا جو چادر تھی وہ پھنسی پیر میں اور وہ ان کو دھکا لگا تو انہوں نے اس حالت میں کہا کہ مستا مرے مرے مرے ہر بھی بولا مستا مرے جس کا من ہے تو وہ آپ ایک بدری کو بدوا دیتی اور اپنے بیٹے کو ہاں، تجھے نہیں پتا وہ لوگوں میں یہ کہتا پھر رہا ہے تم پر تومت لگاتا پھر رہا ہے ماں کہہ رہی ہے اب جا کے جو ہے نا ان کا وہ رونا شروع ہو گیا ان کو تو خبر بھی نہیں اب کہتے دو دن مجھے جو ہے نا آنسو بھی نہ تھا نبی علیہ السلام وسلام تشریف لائے اللہ اکبر دیکھو جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ان کی جو ہے وہ مشقتیں بھی بڑی ہوتی ہیں اب نبی شاید السلام جب تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ جی اگر تم سے کوئی خطا ہو گئی ہے تو توبہ کر لو اور اس پر آپ کو اور زیادہ دکھ ہوا کہ نبی بھی اثر لے گئے پروپگنڈے کا ٹھیک ہے کیونکہ کوئی وہی تو آئی نہیں آپ نے ایک بہت بڑی اس وقت فساحت اور بلاغت کی بات کہ میں تو وہی بات کہوں گی کہ جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی غلط بات سننے کے بعد یہ کہی تھی واللہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون اور اس کے بعد وہ الگ ہو جگہ پہ بیٹھ گئے بلکہ کہا اپنے ابا کو کہا ابا جی ان کی بات کا جواب دیجیے ہم کیا جواب دے سکتے ماں سے کہا آپ کو ان کی جواب دیں تو کوئی جواب نہیں وہ رونے لگی اللہ کی طرف کو متوجہ ہوئی اتنی تھوڑی دیر میں جو نبی اثرات وسلام پر جو کی کیفیت ہوتی تھی کہ سخت جاڑے میں بھی سردی کے اندر بھی آپ کے اوپر پسینہ آ جاتا تھا وہ شروع ہوئی اور یہ دو رکو نازل ان میں سے ایک رکو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ٹھیک ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات نازل فرمائی اب اس واقعے کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کہ وہ خالہ زاد بھائی بھی بات کہتے ہیں اور بھانجے بھی کہتے ہیں دو دو روایتیں ملتی ہیں تو ان کی قسم کھا لی کہ میں اب ان کو جو ہے وہ ان کی تعاون نہیں کروں میرے ہی گھر سے کھاتا ہے میں اس کا ہمیشہ جو ہے وہ پرویش کرتا ہوں اور اس کو مال بھی خرچ کرتا ہوں اور اسی نے جو ہے وہ میری بیٹی کی جو ہے تومت کو پھیلایا انہوں نے قسم کھا لی ٹھیک ہے کہ نہیں دیں گے اور باقی نے بھی قسم کھا لی کہ ان کے ساتھ نہیں ہم چلیں گے اس پر یہ ہے یہ اگلی اب سنیے پہلے ترجمہ پھر انشاءاللہ جتنا موقع ہوا تو عرض کریں گے یا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان اے ایمان والو بھائی میں ہمیشہ عرض کرتے رہتا ہوں یہ آمنو کی جگہ اپنے کو فٹ کرو مجھے کہہ رہا ہے اللہ پاک یا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتبعوا خطوات الشیطان شیطان کے قدم بقدم مت چلو اس کے قدموں کی پیروی نہ کرو ومن یتبع خطوات الشیطان جو شیطان کے قدموں کی پیروی کرتا ہے انه یامر بالفحشاء وال یا من ومن یتبع کوئی بھی ہو بڑا چھوٹا ہو جو شیطان کی اور نیک و بد ہو جو شیطان کی خدود کی پیروی کرے گا وہ تو سب کو ہی بے حیائی کا کی طرف راغب کرے گا والمن کر اور نامعقول بات کی طرف تو شیطان کی پیروی سے بچنے کا حکم دیا گیا شیطان کیا کرتا ہے بری باتیں پھیلاتا ہے حکم کیا ہے کہ آپ دیکھو بھی تو کیا چھپاؤ اور وہ پھیلاتا ہے جیسے ہمارا میڈیا کرتا ہے کسی نے ایک تھپڑ مارا نا کسی وہ دس دفعہ دکھاتا ہے ہر ٹی وی دکھا رہا ہوتا ہے تھپڑ مارا تھپڑ مارا تھپڑ تو کتنے لوگوں تک خبر پہنچ گئی ارے بھائی کیا ہو گیا کیا ہو گیا تو یہ شیطان شیطان کا کام ہے کہ وہ بری باتوں کو پھیلاتا ہے وہاں بھی تومت کو پھیلایا گیا تو آپ جو لوگ جو سادہ لوگ اس کی باتوں میں آگے وہی بغیر تحقیق کی وہی بات پھیلائیں آج ہم سب کا مرض ہے یہ کہ نہیں سنی سنائی بات واٹس ایپ پہ الٹی سیدھی باتیں بغیر دلیل اسی کو پھیلانا شروع کر دیں آگے سینڈ کرنا شروع کر دیتے ہو بے وقوف آدمی کیا کرتے ہو جتنا گناہ ہوگا اس میں تم پھنسو گے اگر جھوٹی بات نکلی تو ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاک نہ ہو سکتا ابدا کبھی بھی گناہوں سے باطن ناپاک ہوتا جیسے نجاست بدن پہ لگے کپڑے پہ لگے تو بدن کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے گناہ سے باطن ناپاک ہو جاتا اس کی ریمیڈی اس کا صابن اس کا ڈیٹرجنٹ توبہ ہے توبہ کر لو گے تو صاف ہو جائے گا توبہ نہیں کی تو وہ گند پڑا رہے تو توبہ کے ذریعے سے اللہ نے تمہیں پاک کیا اگر اللہ نہ کرتا یہ اللہ کے فضل و رحمت ہے ولا تو تم کبھی بھی پاک نہ ہو سکتے ولا کن اللہ میشا بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے وہ پاک کرتا ہے اللہ جس کا چاہتا ہے اس کا تذکیہ ہوتا ہے سمیع علیم ان لوگوں نے پھر توبہ کر لی تائبین ان کو کہتے ایک غیر تائبین کے میں بھی توبہ نہیں کی تو جنہوں نے توبہ کی ان کو تو اللہ نے معاف کر دیا اللہ سمیع علیم اللہ نے تمہاری توبہ سن لی اور تمہارے دل کی ندامت جان لی علیم اللہ سمیع علیم علیم اللہ سننے والا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ بلا کن اللہ عزت کی معیشہ جسے چاہتا ہے اس کا تذکیہ کرتا ہے اسے معلوم ہے کون کس کس کی گیتے کے پیسے کی کس کا کتنا جرم ہے کچھ لوگوں نے یہ بات سنی وہ خاموش نہیں یہ بھی مجرم جو خاموش نہیں اور انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ یہ سبحان کہا تھا بہتان نازی تم اس کے بارے میں سوچ بھی سکتے ہو کہ ایسا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا جی۔ کچھ نہیں جائے وہ بولا کچھ نہیں لیکن دل میں بد اعتقاد رہے ان کے اوپر بھی زجر ہے اور جنہوں نے تکلم کیا آگے پھیلایا ان کو بڑا گنا اور جو اس کا انیشیٹو لینے والا تھا عبداللہ ابن ہو منافقوں کو سزا اس کو سب سے بڑی سزا اب اب اب یہ جو یہ جو یہ جو یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل اللہ فضل رحمت یہاں سے مفسرین کیا فرماتے ہیں کہ چھڑی صحیح اور مجاہدہ اس سے کام نہیں بنتا جب تک کہ اللہ کا فضل اور رحمت سامنے شامل حال اس لیے کوئی اپنی عبادت پر اپنی محنت پر مغرور نہ ہو اللہ سے فضل اور رحمت مانگے اللہ کا فضل اور رحمت ہوگا تو وہ قبول ہوگی وہ تذکیہ ہوگا اور بندہ کامیاب ہوگا یہاں سے یہ معلوم ہو یہ معلوم اچھا جی آگے والا یا تلی الفضل منکم بس اطلاع کہتے ہیں قسم کھانے کو بلا یا اور قسم نہ کھائیں ان الفضل جن کو دینی فضیلت حاصل ہے وہ سا اور مالی کشائش بھی حاصل ہے بس یہ صدیق اکبر رضی اللہ کی طرف اشارہ ہے ان کو اللہ نے دینی فضیلت بھی عطا فرمائی تھی مالی کشائش بھی دی تھی وہ دوسروں کی مدد کرتے تھے غلاموں کو آزاد کرتے تھے ان کے لیے جائز نہیں کہ یہ قسم کھائیں اس سے جو حکم نکلا وہ یہ کہ آپ قسم توڑ دو اس کا کفارہ دو اس بات پہ قسم نہ کھائیں کہ وہ اپنے اہل قرابت کو کو مہاجرین کی سب اور جو ہجرت کرنے والے ہوں اللہ کے راہ میں ان کو دینے نہ دینے کی قسم کھا لیں یہ ٹھیک نہیں اللہ اکبر کیونکہ مستہ رضی اللہ عنہ مہاجر بھی تھے مسکین بھی تھے غریب بھی تھے اور ساتھ ہی جو ہے اول قربا اول قربا میں بھی تھے تو یہ ان کے متعلق کہ آپ ان سے جو ہے جو آپ نے قسم کھائی ہے کہ اس کا نہیں کروں گا آئندہ میں اس کا پالن نہیں کروں گا اس کو نہیں پالوں گا اس کو نہیں مال دوں گا یہ ٹھیک نہیں ہے بولے آفو بولے یسپا اب معاف کر دو درگزر کر دو اللہ تو حکم یفر اللہ لکم کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو معاف فرمائے اس میں کیا بات ہے کہ جس طرح اللہ تمہارے قصور اللہ کے کتنے اللہ ہم تو ہر سب بلوا رہے ہیں اللہ کے ہاں۔ کتنے حق اللہ کے ہم سے ضائع ہو جاتے ہیں تو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری کوشش کرے تو تم بھی اپنے قصورواروں کو معاف کرو واللہ غفور رحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے بتاؤ بھائی یہ حکم اگر ہمیں دیا جاتا ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تو ہم کیا کرتے غور کیے غور کریں بھائی افلا یا تدبرون القرآن ام علا قلوب نقفالوها کیا قرآن پہ تدبر نہیں کرتے ہو کیا تمہارے دلوں میں کفر لگے ہوئے ہیں تالے لگے ہوئے ہیں بتاؤ اگر یہ حکم ہمارے اوپر ہوتا اسی لیے یہاں تخصیص کر دی گئی بلا اول الفضل منکم مسا جن کو دینی فضیلت اور وسط حاصل ہے وہ یہ سب کے لیے نہیں ہے اگر آپ کو کسی سے دکھ پہنچے اور آپ اس کی بندش کر دیں تو جائز ہے حرام نہیں عام آدمی کے لیے حرام نہیں ہے یہاں یہ جو تخصیص ہے ان الفضل جو دینی فضیلت والے ہیں اور وسعت والے ہیں کشائش والے ان کے لیے عام آدمی کے لیے بتاؤ اگر یہ حکم اگر ہمارے لیے بھی اللہ رکھ دیتا تو ہم میں سے کون پورا کر سکتا جس کی بیٹی کی خواہ جھوٹ اور باندھ کر اس کی کی جا رہی ہو اور جو کرنے والا اس کے بارے میں حکم ہو کہ نہیں بھائی آپ جو ہے نا قسم نہ کھاؤ اس کو معاف بھی کر دو ہم معاف کر دیتے ہاں جی کتنے بڑا اس شخص کے لیے جس کے لیے یہ حکم آیا اور جو یہ حکم آیا نا یہ اللہ نے فرمایا نا کہ اللہ تحبون أن يغفر الله لكم تقولون فالماء بلا يا ربنا إنا نحب أن يغفر لنا میں تو ہم تو اس کو بہت محبوب رکھتے ہیں اور آپ نے جو ہے وہ اپنی قسم بھی توڑی اس کا کفارہ بھی دیا اور پہلے جتنا جو ہے وہ مستہ رضی اللہ عنہ کو دیتے تھے اس کا ڈبل کر دیا بڑی ٹھیک ہے کتنی بڑی بات تو یہ اخلاق کے اس نمونے کا نام ہے ٹھیک ہے اچھا یہ دین فطری ہے اب سب ہر آدمی تو نہیں اس سطح پہ آ سکتا ہے جس نے اللہ کے ساتھ تعلق ہو اس کو جو لذت اور اس کی راحت ہوتی ہے وہ الگ چیز ہے وہ تو کر سکتا ہے عام آدمی نہیں کر سکتا یعنی ترغیب اس چیز کی ہے اس کی ترغیب دی ہے ان الذين يرمون المحصنات الغافلات غافلات المؤمنات جو لوگ تومت لگاتے ہیں پاک دامن اور بے خبر ایمان والیوں پہ لوگوں فی دنیا والآخرہ ان پر لانت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے عذاب دردنا کہ بھائی دنیا اور آخر کی جو لانت ہے نا یہ کافر کے لیے لہذا منافق جو ہے ان کو پتا ہے منافق کافروں سے بھی بدتر ہوتا ہے ان المنافقین فی الدر کی الاسفل من النار وہ جہنم کو جو سب سے نچلا گڑا ہوگا اس میں منافق ہوگا جو رہتا تو مسلمانوں میں ہے کہلاتا تو مسلمان ہے لیکن اندر سے نفاق ہے اندر سے کافر ہے تو ان کو دنیا آخر کے اندر کی لانت ملے گی اچھا جی تو جو لوگ باوجود اس آیت کے نازل ہونے کے پھر بھی جو ہے وہ کرتے رہے وہ منافقین ان کے ہاتھ میں یہ نازل ہوئی کہ جو رمی کہتے ہیں تیر تیر مارنے کو رمی مارنے کو جیسے رمی ہوتا ہے تیر مار تو یہ جو تومت کے تومت کے تیر چلاتے ہیں اللہ المحسنات الغافلات تو اس میں آپ کے محسن ہونا پاک دامن ہونا بے خبر ہونا اس سارے واقعے سے مومنات مومنہ مومنہ ہونا سب کچھ آ گیا ان کو ڈرایا گیا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم واجلہم بما کانوا یعملون جس دن کے گواہی دیں گے خود ان کے خلاف ان کی زبانیں ان کے ہاتھ ان کے پاؤں پہلے جو ہے نا وہ زبان پہ مور لگا دی جائے گی اس کے بعد جب وہ دے چکیں گے پھر زبان بھی کھول دی جائے گی اب بولنا بچہ تو جب سارے یہ ہوگا تو پھر زبان بھی نہیں بول سکے اپنے اختیار سے نہیں بول سکے زبان بھی وہی ہے ہاں، ہاں، صحیح ہے ٹھیک ہے یوم دینہم الحق جس دن کے اللہ تعالیٰ ان کا واجبی حق پورا پورا ادا کر دیں ویعلمون وہ جان لیں گے ان اللہ هو الحق المبین کہ بے شک اللہ تعالیٰ حق مبین ہے واضح حق ہے اس کا فیصلہ حق کے مطابق ہے اور وہ کھول دینے والا اس آیت پر جو ہے عبداللہ عباس نے فرماتے تھے عبداللہ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ ہی حق مبین حق حقانیت اللہ کی حقیقت میں ظاہر ہوگی قیامت کے دن کیونکہ جتنے وعدے ہیں اللہ نے بتائے ہیں غیبی خبریں وہ ساری کی ساری ہر کوئی سارے کافر مشرق یہود نظارہ لہریے سب اپنی آنکھوں سے جب دیکھ لیں گے وہ سارا منظر اب جو ہے ان کو واضح ہو جائے گا وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهُ هُوَ الْمُبِينَ کہ اللہ حق ہے اور کھول لینے والا ہے ٹھیک ہے جی واضح حق اللہ کی حقانیت واضح ہو جائے گی قیامت کے دن الحبیسات للخبیثین خبیص ہوتے ہیں گندی ہوتے ہیں گندے مردوں کے لیے خبیص خبیصات گندے مرد گندی عورتوں کے لیے بتائیبہ تو ستھرے ستھری ہوتے ہیں ستھرے مردوں کے لیے بتائیبون لطیبات اور ستھرے مرد ستھری عورتوں کے لیے اولائکہ بہرا مما یقول یہ لوگ بری ہیں اور باق ہیں جو کچھ کے یہ بکتے ہیں لہم مغفرت و رزق کریم ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی تو یہاں پر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی شان بیان ہوئی جا رہی ہے دیکھو سید عائشہ رضی اللہ نے فرماتی تھی کہ میرا یہ خیال تھا کہ میں سچی ہوں اللہ تعالیٰ وہی کے ذریعے سے نبی کو بتا دیں گے خواب کو دکھا دیں گے اتنا سا ہو جائے گا کہ میری برات ہو جائے گی لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ میرے شان میں جو ہے کیونکہ قربانی بڑی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ عام کر دیا ٹھیک ہے اور ان کو اسی کی وجہ سے جو ہے نا بہت بڑی فضیلت عطا فرمائی چنانچہ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو وہاں لکھا ہے مذہبی میں ان کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ چار کو چار کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پاکی عطا کر ان کو تومت سے بچایا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تومت لگی آئی یہود نے کہ جی ان کو ان کو برس ہے یا ان کو کوئی اور بیماری ہے وہ میں کھول کے نہیں بتا تو وہ پتھر جو ہے جس کے اوپر انہوں نے کپڑے رکھے تھے میں ہمام ہاں، موسا گیا ہوں جہاں موسا السلام غسل کرتے ہیں مصر میں مدینہ سینا کے پاس لینا تو وہ پتھر ان کے کپڑے لے کے چل پڑ اور وہ اسی حال میں ننگی حالت میں اس کے پیچھے پیچھے بھاگے تو انہوں نے سب بدن دیکھ لیا تو کلیئر ہو گئے کہ نہیں بھائی ہم تو بہتان بند حضرت یوسف علیہ السلام پر تومت لگی اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کو بلوایا کے خاندان کے اور اس کے ذریعے سے آپ کو تومت سے بری کیا حضرت مریم علیہ السلام ان پہ تومت لگائی ان کے لوگوں نے تو انہوں نے کہا بچے سے پوچھو یہ بچہ کیا بولے گا وہ بچہ بول بڑا ہوں گا اپنا بچہ بولا ہوں اس نے گواہی دی کہ نہیں یہ پاک دمن ہے میں تو اللہ کا رسول تینوں کی باقی تینوں کو تو اس طریقے سے جائے ان کو تم سے بچایا جب باری آئی سید عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو سید الگونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں تو اللہ تعالیٰ خود شہادت دینے کے لیے آیا اس نے قرآن نازل فرمایا یہ شان ہے سید عائشہ رضی اللہ عنہ آپ واحد بیوی ہیں جو کماری عورت جس سے شادی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کے بستر پر وہی آتی تھی باقی امہات المومین کے بستر پر وہی بھی آتی تھی پھر آپ جو ہے وہ خود صدیقہ ہیں صدیقہ ایک درجہ ہے صدیقین و شہدا و صدیقہ کائنات اور آپ ایک صدیق کی بیٹی ہیں ایک سید الگونین کی بیوی ہیں تو صدیق کی بیٹی امت کے سب سے افضل آدمی کی بیٹی ہے یہ بھی ان کی فضیلت ہے پھر آپ سے جتنا علم و فضل ملا ہے امت کو کیا بتاؤں آپ کو وقت نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی فضیلتیں عطا فرمائی پھر جب وقت نبی علیہ السلام مرد الوفات میں تھے جب آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں آپ کا سر تھا پھر آپ کے جو حجرا ہے اس میں حضور اسلام کے جشن مبارک آج بھی دفن ہے آپ کے حجرے جی۔ تو یہ کمالات ہیں یہ ان کے فضائل ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مجاہدے کے ذریعے سے یہاں اتنا بلند کر دیا اور یہاں بتایا گیا ہے کہ بھائی وہ تو بری ہیں اس بات سے جو یہ بکتے پھرتے ہیں ان کے لیے ہم نے بخشش بھی رکھی ہوئی ہے اور رزق کریم عزت والی روزی بھی رکھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا اور یہاں جو خبیصہ تو یہ خبیصین کا اصول بتایا کہ عام قاعدہ یہ کہ خبیص عورتیں خبیص مردوں کے لیے تو اللہ کا نبی تو سب سے زیادہ پاکیزہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ کوئی خبیص عورت تو ہے اس کے زوجیت میں دے سکتا تھا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تین دن خواب میں جبرا اسلام سید عاشر رضی اللہ عنہ کی تصویر ریشمی کپڑے میں لپیٹ کے مجھے دکھاتے رہے یہ تیری بیوی ہو ٹھیک ہے پہلے سے تو اللہ تعالیٰ کی سلیکشن تو نہیں غلط ویسے بھی آپ دیکھو عام طور پر یہی فائدہ اپنے ہم جنسوں کے ساتھ جیسا ہوتا ہے ویسے ہی اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے ہاں، ایک سنا دوں آپ کو ایک گد اور ایک کوا قریب قریب بیٹھے تھے کسی نے سوچا یہ دونوں کیوں قریب بیٹھے یہ تو دونوں مختلف جنس کے ہیں ضرور ان میں کوئی قدرے مشترک ہے تو پاس جگہ کے جا کے اس نے دیکھا تو دونوں لنگڑے تھے سمجھ آ گئی ہو تو عام طور پر یہی ہوتا ہے ہاں، جو فری ہوتے ہیں ان کے گھر والے بھی فری ہوتے ہیں جو مضبوط ہوں گے گھر والے بھی مضبوط تو یہاں یہ آتے ہیں جناب چھ آتے ہیں میں جگہ بتا دیتا ہوں اکیس تا چھبیس چھبیس سورہ نور کی رکو نمبر نو ہے پارے کا کون کون جا کے پھر دیکھے گا بھائی میں ہر دفعہ کہتا ہوں سے لوگ ہیں پہلے ہم بیان کرتے دو چار ہی ہوتے تھے چلو آپ کچھ تو ہو گئے تو اس سے ہمیں جو سبق ملے شیطان کی پیروی نہ کرنے کا جھوٹے پروپگنڈے کو آگے نہ بڑھانے کا اور ایسے جو ہے حضور صلادلام کی ازواج کی عزت اور احترام کرنے کا تحمید و صلاح کرنے کا اور ایسے ہی سلا رحمی کرنے کا اور کسی وجہ سے ہمیں دکھ پہنچ جائے تو سلا رحمی کو منقطع نہ کرنے کا یہ سارے جو اصول قرآن پاک سے ملے اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کی توفیق دے آخر دعوان الحمد للہ رب العالمین بھائی نماز کے بعد اگر تھوڑی دیر بیٹھ رہو انشاءاللہ مسجد کے انتظامی اور تعمیر امور کے متعلق کچھ بات کریں گے Thank you.